اللهم اجل الفرج اللهم اجل الفرج اللهم اجل بلی کلفرا اللہ ہوماج کل فرا اللہ جل بلی کلفرا اللہ ہوماج یا صاحب بہ حاضر ہے سلام مہدی سلام یا مہدی سلام خامنائی سلام سلام مہدی سلام یا مہدی سلام فرماندے علی علی سید علی خامنائی امام زمانہ کے سپاہی فرمان دے منتظر ہے آپ کے آ جائیے امام منتظر ہے آپ کے آ جائیے امام او انتقام کرب و بلا کے لیے قیام سلام یا مہدی سلام یا مہدی سلام خامنائی سلام فرمند جو حکم آپ کا ہو یہ جاں اس پہ ہے نثار یہ سچ ہے مولا عاشقوں جیسے نہیں کردار حزبوں میں اور جھنڈا پرستی میں ہے مگن ہم میں کوئی قمبر نہیں میسم ہے اما رسمی ہی ازاداری کا کرتے ہیں اہتمام ہم ان منتظر ہے آپ کے آ جائیے امام سلام سلام خام نائی سلام فرماند علی علی سید علی خام نائی امام زمانہ کے سپاہی فرماندے ہم صرف زبانی پکار ہے بس خالی دکھاوے کا ہی یہ انتظار ہے نہ مقصد حسین نہ فکر حسین ہے مسجد میں مجلسوں میں فقط انتشار ہے ہر سو منافقت سے لیا جا رہا ہے کام منتظر ہے آپ کے آ جائیے ایمان سلام یا مہدی سلام خامنائی سلام فرماندے علی علی سید علی خامنائی امام زمانہ کے سپاہی فرماندے مولا بھی تو امامت نہیں شاہ ہے وارثان دین کو جمہوریت سے پیار ممبر سے نہیں کرتے حقیقت کو واشقا بس صرف ولایت سے یہ کرتے ہیں کاروبار یہ خون شاہ بیچ کے لیتے ہیں بڑے دان ہم منتظر ہیں آپ کے آ جائیے امام سلام یا مہدی سلام خامنائی سلام فرماندے علی علی سید علی خامنائی امام زمانہ کے سپاہی فرماندے مسجدیں ہیں غلافوں میں ہے قرآن پنج گانا دن میں گونجتی رہتی ہے بس حیاء الفلا کی صدا روز ہے سنتے افسوس یہ لبے کا کرتے نہیں اعلان گمراہی غفلتوں میں پڑے ہیں یہ صبح و شام ہم منتظر ہے آپ کے آ جائیے ایمان سلام یا مہدی سلام خامنائی سلام فرماندے علی علی سید علی خامنائی امام زمانہ کے سپاہی فرماندے لازم حکم نائب بے حجت کو مانا فرمان آپ کا ہے ضروری ہے جانا کیا خالی نام کے ہے آزادار آپ کے پیمان حق ہے اس پہ ضمیروں کو جانچنا جھولا ہے آج ممبر مولا پہ بے لگا ہم منتظر ہے آپ کے آ جائیے ایمان سلام یا مہدی سلام خامنائی سلام فرماندے علی علی سید علی خامنائی امام زمانہ کے سپاہی فرماندے پرستیاں ہیں دکھاوے ہیں تماشے جنت کے دیے جا رہے جھوٹ دلا سے کردار و عمل ہے نہ ہے رس میں ہے مجلس بھی ہے مقصد کو بھولا کے خالی زبان ہے بس الجل ایمان ہم منتظر ہے آپ کے آ جائیے مہدی سلام سلام خامنائی سلام فرماندے علی علی سید علی خامنائی امام زمانہ کے سپاہی فرماندے بات کرتا ہوں مولا ہوں میں حاضر میں رہبر اسلام کا جی جان سے ہوں ناصر جو حکم رہبر کا علی دیپ کرے گا میں پیرو رہبر ہوں خدا کا ہوں میں شاکر سوئے ہوئے اذہان کو دیتا ہوں میں پیام ہم منتظر ہے آپ کے آ جائیے ایمان سلام یا مہدی سلام خامنائی سلام فرماندے علی علی سید علی خامنائی امام زمانہ کے سپاہی اللہم اجل ولی کل اللہم اجل ولی کل کلفر فرمندے